السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں ہم سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں پچیسویں سپارے کی ایک کہانی پچیسویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کہانیاں سنائی ہیں جو ہم پہلے سن چکے ہیں مگر حضرت موسا علیہ السلام کی کہانی تھوڑی تفصیل سے بتائی ہے اچھے ساتھیوں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا جادوگروں سے جس میں وہ جیت گئے تھے کیونکہ جادوگروں نے جب اپنی لاٹھیاں پھینکی تھیں تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئی تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بن گئی تھی ایک بڑا سا اجدہا جو ان تمام چھوٹے سانپوں کو کھا گیا تھا اور اس کے بعد جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور پھر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو حضرت موسیٰ پہ تو یقین رکھتے ہی تھے اس کے ساتھ فرعون کی قوم کے لوگ بھی حضرت موسیٰ کی بات کچھ کچھ سننے لگے تھے جس پہ فرعون کو بہت غصہ آیا تھا اور پھر ہم نے سنا تھا کہ فرعون کے دربار میں ایک نیک آدمی تھے جنہوں نے بہت لمبی تقریر کی تھی اور اسے کہا تھا کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو موسیٰ کے مخالف بن رہے ہو یہ غلط بات ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ موسا ٹھیک بات بھی کرتے ہوں مگر جو فرعونی لوگ تھے وہ چند لوگوں کے علاوہ باقی لوگ یہ ہمت نہیں کر سکے کہ موسا علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتے اور آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دیتے اس لیے کہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن میں اتنی جرت ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کے سچ کا ساتھ دے سکیں تو جن لوگوں نے ساتھ دیا وہ تو ایک وہی تھے جو ان کے دربار میں تھے سپا سالار اور دوسری تھیں فرعون کی بیوی جن کا نام تھا آسیہ اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قبول کر لی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی مثال پیش کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ کتنی بہادر اور مومن خاتون تھیں اور انہوں نے جب ایمان لایا تو وہ انہیں اندازہ تھا اس بات کا کہ فرعون ان کو اس چیز پر زندہ نہیں چھوڑے گا انہیں تکلیف دے گا یا فوراً موت کے گھاٹ اتار دے گا مگر وہ ان سب خوفوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی ایک بات ماننے پر تیار ہو گئیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے میرے مالک مجھے اپنے پاس جنت میں ایک ٹھکانہ عطا فرما دینا مجھے فرعون سے نجات دے دینا اور ان کاموں سے ہی بچانا جو فرعون کرانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس ظالم قوم سے بھی محفوظ رکھنا جنہوں نے تو آپ کی نافرمانی پر کمر باندھ رکھی ہے اور یہی خاتون تھیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا اچھے ساتھیوں جب کوئی قوم نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دم سے عذاب نہیں بھیج دیتے یہی کام انہوں نے فرعون کی قوم کے ساتھ بھی کیا ان پر مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے عذاب آنے لگے جن کی کہانی ہمیں سنائی ہے اللہ تعالیٰ نے پچیسویں پارے میں کبھی قحط پڑ جاتا یعنی بارش نہ ہوتی اور تمام پھل سبزیاں ختم ہو جاتی اناج ختم ہو جاتا کبھی پھلوں کی فصل ماری جاتی کبھی کوئی طوفان آ جاتا اور کبھی ٹڈیاں فصلوں کا صفایا کر دیتی یعنی کہ ان کے کھانے پینے کا مسئلہ ہی بنا رہتا اور اتنا ہی نہیں کبھی جوئیں ان کے پڑ جاتی کبھی چھوٹی مکھیاں ان کی ہر چیز پہ حملہ کر دیتی کبھی مچھر اور کبھی سرسری جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑے ان کے کھانے پینے کپڑے گھروں میں آ جاتے تھے کبھی ہر جگہ ڈھیر سارے مینڈک آ جاتے تھے اور ایک بار تو یہ بھی ہوا کہ ان پر آسمان سے خون بھی برسا جیسے بارش برستی ہے ویسے خون برسا اور یہ سب کیوں ہوا اس لیے ہوا کہ شاید وہ سوچیں کہ یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ ہے کوئی خدا ہے جو ان سب چیزوں کا مالک ہے اور جو ان سب چیزوں کو حکم دے رہا ہے تو یہ چیزیں ان کے ساتھ پیش آ رہی ہیں لیکن وہ شیطان کے دوست ہو چکے تھے جو انہیں کچھ نہیں سوچنے دیتا تھا اور جب بھی ان پہ کوئی مصیبت آتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے کہ یہ یقیناً جس رب کا ذکر تم کر رہے تھے اسی کی وجہ سے ہوا ہے اس رب سے دعا کرو ہماری مصیبت دور ہو جائے پھر ہم تمہاری بات پہ سوچیں گے جب حضرت موسیٰ دعا کرتے تو ان سے مشکل ختم ہو جاتی اور جب مشکل ختم ہو جاتی تو وہ اپنا وعدہ بھی بھول جاتے اپنی بات بھی بھول جاتے اور دوبارہ شروع ہو جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا کچھ عرصے بعد ان پہ نیا عذاب آ جاتا وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ اپنے خدا سے ہمارے لیے دعا کریں اگر آپ کی دعا سے ہماری مصیبت ختم ہو گئی تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے بنی اسرائیل کو بھی موقع دیں گے کہ آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں اور اپنے خدا کی عبادت کے لیے اس کے نام پر جانوروں کی قربانی کریں لیکن جب مصیبت ختم ہو جاتی تو پھر اپنی بات سے پھر جاتے پھر یہ ہوا کہ ایک عذاب کے بعد دوسرا عذاب آتا رہا جو پہلے عذاب سے کچھ نہ کچھ سخت ہی ہوتا تھا لیکن فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں کا رویہ نہ بدلا اور ایسا ہی ہوتا ہے جو گناہ گار اور مجرم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں انہیں جلدی بات سمجھ نہیں آتی بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت تھوڑی دیر کے لیے آئی ہے ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد ہم دوبارہ وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہے گا قرض ہوا یہ کہ فرعون اور اس کی قوم اسی طرح حضرت موسیٰ کو جھٹلاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی کھلی کھلی نشانیوں کا مذاق اڑاتے رہے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت کا کام کرتے کرتے چالیس سال گزر گئے اور اب انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے اور جو باقی رہ گئے ہیں وہ اب کسی طرح سیدھی راہ پر نہ آئیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب یہاں میرا کام ختم ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی کہ اب ہجرت کا وقت آ گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر ملک مصر سے نکال لے جاؤ آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ